آسمان کے علاوہ زمین کے تمام راستے ہم مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں آج اگر ہم لوگ جی رہے ہیں ایک اللہ کے سہارے جی رہے ہیں کافر ہمارے دشمن منافق ہمارے دشمن پاکستان سے دشمنی رکھنے والے ہمارے دشمن رب سے دشمنی رکھنے والے ہمارے دشمن ساری دنیا کے ہیں زمینی رستے ہم پر مسدود کیے جا رہے ہیں ہمارا قصور صرف کتنا ہے ہم نے اللہ کا نام لیا ہم نے جناب رسول اللہ کا نام لیا ہم نے کہا اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانیں گے رسول اللہ کے سوا کسی کی نہیں چلنے دیں گے ہم نے دین اسلام کو اپنا نہ بچھونا بنایا ہم نے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھایا ہمیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے ہمیں چاروں طرف سے ہے لیکن اللہ کی قسم ہم مایوس نہیں ہے اس اندھیرے میں اس طوفان بدتمیزی میں ہمیں آج کا دن اس سدی کے اکبر کی یاد دلاتا ہے جو صدیق کے اکبر مکہ میں انہی حالات میں گر چکا تھا جن حالات میں آج میں گرا کھڑا ہوں جن میں جیش محمد کا ہر سپاہی گرا کھڑا ہے صدیق پر ابو جہل کے سب پر چل رہے تھے ہمارے ساتھیوں کے چہرے ڈال کے تھپڑ کر رہے ہیں کہ دیکھ کی داڑھی نوچی گئی تھی جموں کی جیل میں میری داڑھی نوچی گئی اکھاڑ لی گئی میرے ساتھیوں کی داڑیاں موڑ دی گئی چہروں پر ان کے پیشاب ڈالا گیا صدیق وہاں اکیلا کہہ رہا تھا لوگوں مجھے مار لو مجھے کاٹ دو مجھے توڑ دو میں تمہیں محمد الرسول اللہ تک نہیں پہنچ دوں گا محمد الرسول اللہ تک ہاتھ نہیں اٹھا دوں گا ہم بھی اپنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں ظالموں گردرے اڑاؤ ہماری سینکو میزائل ہم پہ کاٹو ہمارے ٹکڑے اسلام کی طرف انگلی نہیں اٹھنے دیں گے رسول اللہ کی طرف انگلی نہیں اٹھنے دیں گے قرآن کی طرف کسی انگلی کو نہیں اٹھنے دیں گے